اور زو کو یاد کرو جب چلا غصہ میں بھرا تو گمان کیا کہ ہم اس پر تن نہ کریں گے تو اندھیریوں میں پکارا کوئی معبود ناؤ سوا تیرے پاکی ہے تجھ کو بے شک مجھ سے بیجا ہوا